یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے کہا کہ میں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ایک عورت بردہ لے کر آئی سہل رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے بردہ کسے کہتے ہیں کہا گیا جی ہاں بردہ حاشیہ دار چادر کو کہتے ہیں تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خاص آپ کو پہنانے کے لیے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ اسی چادر کو بطور اظہار کے پہنے ہوئے تھے حاضرین میں سے ایک صاحب بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے دے دیجئے آپ نے فرمایا کہ اچھا لے لینا اس کے بعد آپ مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے پھر واپس تشریف لے گئے پھر اظہار کو تہہ کر کے ان صاحب کے پاس بھجوا دیا لوگوں نے کہا کہ تم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اظہار مانگ کر اچھا نہیں کیا کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے ہیں اس پر صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میں نے تو صرف اس لیے یہ چادر مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن بنے سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہی ان کا کفن بنی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ترانوے